شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نئے زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانوے एक हज़ार नौ सौ अट्ठानवे